حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر امتحان آیا آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ایک فیصد ہو تم دس فیصد ہو کبھی پندرہ فیصد تک کرم فرمائی کرتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم خلیل ایک فیصد بھی نہیں تھے ان کے لیے آگ جلائی جا چکی تھی وقت کا نمرود وہاں پر موجود تھا مگر اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کے آگ کو خوف کی نظر سے نہیں للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا اسے آگ کا الاؤ دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ اس پر ایک مستی سوار تھی اسے اس آگ میں اپنے عشق کا جنون نظر آ رہا تھا اپنے رب کا تھا اپنے رب کی نصرت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا آج بھی ہم ملت ابراہیم پر قائم ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابراہیم کی نسبت اس امت کو حاصل ہے ہمارے سامنے جنگی باری پیروں کی آگ جلانے والوں ہمیں انہیں دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا ہماری آنکھیں للچا رہی ہے ہمیں تیارے دکھا کے ڈرانے والوں ان انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے